التي باركنا فيها للعالمين الله تعالى مولانا العظيم واصطدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وسلم وبارك يا رسول الله آباد مرکز مانگا منڈی ضلع لاہور افتتاحی جماعت المبارک پہلے جماعت المبارک میں شریک ہونے والے تمام دوستوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید اللہ تبارک و تعالی جناب کے خلوص اور صدق کی برکت سے اس مرکز کو صدق و خلوص کا مرکز بنائے اور اس کی تمام خدمات کو قبول و منظور فرمائے ناچیر نے بارہا اعلان کیا تھا کہ پہلے جماعت المبارک کا موضوع ہوگا اہل شام کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اسی مبارک موضوع سے ہی پہلا جماعت المبارک شروع کیا جا رہا ہے یہ موضوع ہمارے دیانت دار مخلص دوست بے لوت خدمت گزار برادرم محمد عامر نذیر چشتی صاحب کے مبارک خواب کی تعبیر ہے بحمد اللہ تعالی وہ سچے ساتھی ہیں صادق اور سکا بندے ہیں بات صحیح کرتے ہیں مجھے بتایا کہ دو مرتبہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ اہل شام والا موضوع لگا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں اور حضرت سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدارت فرما رہے ہیں آج کا یہ موضوع ان کے خواب مبارک کی تعبیر ہے میرے دوستو یہ موضوع لگانے کی مجھے ضرورت کیوں محسوس ہوئی لوگ رفض کی شائع کردہ جہالتوں کی وجہ سے رفض کے شائع کردہ جہالتوں کی وجہ سے لوگ اہل شام شامیوں خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بہت غلط نظریات رکھ چکے ہیں شامیوں کا نام لینا بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے جبکہ حقیقت تو یہ ہے جس طرح لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ فلانا ہے تو برا ہونے میں برا ہونے میں جو مشہور لوگ ہیں وہ کوفی ہیں حقیقت بھی یہی ہے البیت کرام کے ساتھ جو دغا بازیاں کی ہیں وہ کوفیوں نے کی ہیں شامیوں نے نہیں کی اہل بیت کرام کی عزتوں کو ان کے مقدس خونوں کو جن لوگوں نے بے حرمت اور پامال کیا ہے وہ کوفی لوگ ہیں عراقی ہیں اور کوفہ اور عراق یہ مولا علی کا مرکز رہے ملک شام سیدنا معاویہ کا مرکز رہا ہے مولا علی کے ساتھ مولا علی کے محبت کے دعوے داروں نے اہل بیت کو بے عزت کیا ہے بے حرمت کیا ہے ان کی ان کے خون کو پامال کیا ہے تو عراقیوں اور یہ مولا علی کے حبدار کہتا کہتے تھے اپنے آپ کو حضرت معاویہ کے حبدار نہیں کہتے تھے چور مچائے شور والی بات الٹا عراقیوں نے شامیوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا کرتوت سارے اپنے لانتے خود لی اور ڈال دیا ملک کے شام والوں کے دور لیکن جب یہ ملک شام کے متعلق نظریات لوگوں کے افکار خیالات غلط ہو چکے ہیں اور میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کو آپ کے احادیث مبارکہ کو آپ کے بیانات شریفک حیران ہو گیا کہ یار ملک کی شام اتنا عظیم ہے اور اہل شام اتنا عظیم لوگ ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ جو احادیث مبارکہ میری نظر میں آ گئی ہیں میں اپنے دوستوں تک پہنچا دوں تو موضوع کا نام ہو گیا اہل شام کی شان نبی پاک کی پاک زبان ظاہر بات ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ علیہ السلام اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کو خوب پہچانتے ہیں حضور سے بڑھ کر معذ اللہ کسی کو یہ ضرورت کیا اجازت نہیں پہنچتی کہ وہ حضور کے دشمن اور دوست بنانا شروع کر دے حضور سے آگے نکل کر حضور خود جانتے ہیں ہمارے دوست کون ہیں ہمارے دشمن کون حضور کو خوب معلوم تھا کہ میرے اہل بیت کے دوست کون ہے اور میرے اہل بیت کے دشمن کون ہیں میری امت کی خیر کن لوگوں میں ہے میری امت کے لیے بربادی کن لوگوں میں حضور خوب جانتے تھے میرے دوستو ملک شام کی شان اتنا عظیم اور اتنا بلند ہے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر اللہ نے اس کو بابرکت زمین فرمایا آپ اندازہ لگائیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ پاک معراج کراتا ہے پھر اس معراج شریف کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے تو اس کی ابتدا مسجد حرام اور مسجد مکہ کابت اللہ والی مسجد کو بتاتا ہے اور اس کی انتہا مسجد اقسا جو کہ ملک شام میں ہے اس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 ان با برکت مقامات کی ہم نے زیارت کروائی اپنے حبیب کو بتائیں پھر دوسرے مقام پر فرماتا ہے ونجيناه ولوطا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ابراہیم کو نجات بخش کافروں سے وہ لوتن اور لوت کو جو بھتیجے تھے حضرت ابراہیم التی بارکنا دشمنوں سے نکالا اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی اب اب اس آیت کریمہ میں یہ صورت انبیاء ہے آیت نمبر اکہتر ہے اس میں پھر خدا پاک نے اس زمین مبارک کو برکت والی زمین بنا دی کہا سن پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے گھر والے پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں تو وہ کیا فرماتی فرماتے انی ذاہب ربی میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں کدھر جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں حالانکہ ہر کسی کو معلوم ہے خدا تعالی کی کوئی جگہ کوئی مقام کوئی ٹھکانا نہیں کوئی ٹھکانا نہیں لیکن حضرت ابراہیم فرماتے ہیں انی راہب الا ربی میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں حالانکہ جا رہے تھے ملک شام میں جا تو رہے ہیں ملک شام میں اور فرماتے ہیں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں کیا مطلب کہ میرے رب کی خاص شانیں خاص تجلیات خاص برکتیں ملک کے شام میں ہیں جب وہاں جا رہا ہوں تو سمجھو میں خدا کی طرف جا رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی کیا عظیم جملہ ہے ارے بھائی دیکھیں تو صحیح ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں خدا جہاں رہتا ہے میں وہاں جا رہا ہوں تو حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر خدا پاک کا گھر سمجھ کر وہاں جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں خدا جا کی طرف جا رہا ہوں اب جہاں پر ابراہیم سمجھتے ہیں خدا رہتا ہے وہیں حضرت معاویہ رہتا ہے حضرت معاویہ کیا رہتے ہیں معاویہ کا پورا خاندان رہتا ہے حضرت معاویہ کے بھائی وہاں رہتے تھے حضرت معاویہ کی اولاد وہاں رہتی تھی حضرت معاویہ کے کیا خاندان قبیلہ برادری پوری وہاں رہتی تھی جہاں خدا رہتا انی ذاہب الا ربی مسلمانوں خود اندازہ لگائیں مولا علی نے ٹھکانہ بنایا عراق کو کوفے کو اور آپ کو منع کرتے رہے آپ کے بیٹے امام حسن حضور ادھر نہ جانا ادھر نہ جانا بات سمجھنا عراق اور کوفے کی طرف نہ جانا منع کرتے رہے آپ کو آپ کے پسر اکبر آپ کے لختے جگر امام حسن لیکن آگے آپ سنیں گے کہ ملک شام کی طرف جانے کی رغبت تو مصطفیٰ کریم دیتے تھے صحابہ کو ادھر مولا علی کو بیٹا روک رہا ہے ادھر امت کو رسول بھیج رہے ہیں کہ ملک شام کی طرف جانا <laughs> کیا بات میرے دوستو ملک شام کے اتنا فضائل تو ہیں کہ محدث سے بنے آساکر تاریخ و دمشق جو اسی جلدوں میں کتاب لکھی ہے اس کی یہ پہلی دو جلدیں مکمل صرف ملک کے شام کی فضیلت پر ہے یہ کتاب ہے اور جس کا نام ہے فضائل الشام اس میں تین کتنی کتابیں ہیں پانچ ملک شام کی فضیلت پر پانچ کتابیں ہیں محدثین کی پہلی کتاب ہے ابن ابل ہول رب مالکی محدث ہیں پانچویں صدی کے فضائل الشام و و دمشق دوسری ہے فضائل الشام ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے فضائل الشام ابن عابل ہادی ہمبلی کی ایک ہے فضائل الشام سمعانی کی ایک ہے فضائل الشام شمس الدین اسیوتی کی یہ پانچ کتابیں ایک جلد میں اکٹھی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا عظیم علاقہ ہے کہ جس پر جس کی خدمت کرنے کے لیے اتنے علماء کود پڑے انہیں انہوں نے ثواب سمجھا ہے تو کتابیں لکھی ہیں اس ملک کے فضائل کو بیان کرنا اتنا بڑی عبادت تو ہے کہ اتنا اما کرام کود پڑے اب میرے بھائیوں جو میرا عنوان ہے وہ تو ہے فضائل اہل شام کی شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان میں تو وہ وعدہ پورا کروں گا اور ان شاء اللہ عزیز گن گن کر صحیح حدیثیں سناؤں گا گن گن کر آپ علیہ السلاۃ وسلام کی مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں دیکھ لیں کسی کمزور کتاب کا حوالے نہیں دے رہا میں آپ علیہ سلا تو تسلیم صحابہ کرام میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں اللہ لنا فی شامنا لنا فی یمننا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما مدینہ شریف میں بیٹھ کر حضور شام کو فرماتے ہیں ہمارا شام ہے اور یمن کو بھی فرماتے ہیں ہمارا یمن تو مسلمان تو مسلمان تو فرض سمجھے گا کہ اس کو میں اپنا شام اور یمن سمجھوں جس کو پاک رسول اپنا فرما رہے کیا مبارک لفظ ہیں کس پیار سے یاد کر رہے ہیں اے اللہ دعا مانگتے ہیں برکت کی تو یہ نہیں فرماتے اللہ شام میں برکت عطا فرما یمن میں برکت عطا فرما نہ فرماتے ہیں اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما ہمارے یمن میں برکت عطا فرما صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی وفی نج دینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیں آپ پھر فرماتے ہیں اللہ مبارک لنا فی شامنا مبارک لنا فی اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما ہمارے یمن میں برکت عطا فرما پھر صاحب کرتے ہیں مفی نجدنا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیں حضور پھر خاموش تیسری مرتبہ پھر دعا وہی شام اور یمن کی کرتے ہیں صاحب آج اب تیسری مرتبہ بھی کرتے ہیں میں بھی نج دینا حضور فرماتے ہیں ہونا و قرن فرمایا یہاں تو زلزلے ہوں گے فتنے ہوں گے یہاں شیطان کی سنگت پیدا ہوگی سینگ شیطان کے بیلی پیدا ہوں گے شیطان کی سہیلیاں بنے گی اب بات سمجھنا شام کو آپ علیہ سلاد و تسلیم اپنا فرما کر دعا فرماتے ہیں یمن کو اپنا فرما کر دعا فرماتے ہیں نجد کیا ہے سنو نجد کیا ہے مدینے میں بیٹھو شام مغرب کی طرف آتا ہے نجد اور عراق مشرق کی طرف آتا ہے آپ علیہ السلام و تسلیم نے شام کے لیے دعا فرمائی نجد کہتے ہیں اونچے علاقے کو ہم نے سفر کیا جان بوجھ کر میں نے اس مقصد کے لیے سفر کیا نجد کا تاکہ دیکھوں آپ علیہ السلام السلام نے جو کچھ فرمایا نقشہ جا کر دیکھوں جس لانتی علاقے کو اللہ کے محبوب نے اپنی دعا سے محروم فرمایا اس منحوس علاقے کو جا کر دیکھوں مشاہدہ کروں معائنہ کیا رات کو ریاض پہنچا ایک ہزار کلومیٹر سفر ہے مدینہ شریف سے مشرق کی طرف ریال پہنچا یہاں مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہاں سے ہی پھر آگے عراق ہے عراق بھی اونچا ہے مدینے سے ریاض بھی اونچا یہ سارا نجد پنجابی جب سمجھاؤ لگا ٹھاڑ اتار اسی بھی مانگے, اتار بیٹھے وہ مدینے کا اتار لگتا ہے تو انہوں نجد آخر نجد کا مانا پنجابی اتار صاحب کی یا رسول اللہ ہٹھاڑ دے بارے دعا کے فرما رہے جی اتار دے بارے بھی کر حضور نے فرمایا عراق دے عراق دے بارے تے ریاض دے بارے دے سارے نجد دے بارے جتوں سعودیہ جمے اس سارے دے بارے حضور نے فرمایا اتے زلزلے ہون گے فتنے ہون گے شیطان دیاں سنگتاں پیدا ہون گیاں غور نال سمجھنا جدو حضور نے فرما دیتا فتنے دیاں سنگتاں شیتان دیا سنگت زلزلے ہون گے ایتھے میری امت کے بربادی کے سمان پیدا ہو گے ہزور نے دس اشارہ کر جنہ واسطے دعا مانگ رہا ہاں، اوتھے نہ زلزلے ہون گے نہ فتنے ہون گے نہ شیتان کی سنگت گی نارے رسالت نارے حیدری شان حضرت امیر معاویہ اللہ سمجھ آئی کہ نہیں بھائی آپ علیہ السلام نے تو اشارہ دے دیا کہ ملک شام اور یمن میں زلزلے فتنے اور شیطان کی سنگت نہیں ہوگی یہاں شیطانی لوگوں کا کام نہیں ہے شیطانی لوگ ادھر ہوں گے اللہ اکبر اور واقع تھن شیطانی لوگ اس عراق کی طرف ہوئے جن لوگوں نے اہل بیت کی بے حرمتی کی اور ہمیشہ اہل بیت کے اہل بیت کے دوست نما دشمن بن کر رہے تھے دشمن لیکن روپ ہمیشہ دوستوں کا رکھا ہے ظالموں نے اسی وجہ سے آپ علیہ السلام السلام نے اس علاقے کو اپنی دعا سے محروم رکھا یہ نجد اور عراق سمیت کی بات ہے ذہن میں رکھنا جو لوگ یہ کہتے ہیں نجد عراق نہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں عراق ہے نجد اور ہے عراق جو ہے جن نجد ہے اور جو ہم ریاض میں رہتے ہیں جن نجد نہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں بات سمجھنا جو کہتے ہیں کہ نجد عراق نہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا نجد نہیں یہ عراق ہے اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں سعودیہ والے اس دونوں جھوٹ بولتے ہیں غلط بیانی ہے حق یہ ہے کہ نجد اور عراق کا ایک حصہ آپ علیہ السلام السلام اسی کی طرف اشارہ فرما کر فرما رہے تھے یہاں پر زلزلے ہوں گے فتنے ہوں گے شر ہوں گے شیطان ہوں گے اللہ ہو بات نہیں سمجھ رہے ارے جی سوچو تو صحیح جن کو تمہارے پاک رسول کی زبان گندا کہہ رہی ہے ان کو تم اچھا کہتے ہو اور جن کو تمہارے پاک رسول کی زبان اچھا کہہ رہی ہے ان کو گندا کہتے ہو او بھائی یہ یمن والے یہ شام والے اس وقت جس وقت پاک رسول کی زبان تو دے رہی ہے اس وقت یہ اچھے تھے بعد میں خدا جانے کہاں تک یہ اچھے رہے تو جن کو تمہارے رسول کی زبان مبارک دعاؤں سے یاد فرما رہی ہے اور ذکر خیر سے یاد فرما رہی ہے ارے تم ان کو برے لفظوں سے یاد کرتے ہو اور جن کو رسول بد دعا دے رہے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہو یہ ایک حدیث صحیح ملک کے شام کو حضور نے اپنا شام فرمایا اور برکتوں کی دعائیں دی کیا سنو تمہارا دل یہ کہتا ہے کہ پاک رسول کی زبان سے یہ مبارک نکلے ہوئے الفاظ قبول نہیں ہوئے تمہارا دل کہتا ہے قبول نہیں ہوئے اگر قبول ہو گئے تو بتائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ علاقے تو حضرت معاویہ کی حکومت کے تحت رہے تو کیا جب رسول نے دعا دی تھی تو یہ سالوں کے سال جو حضرت معاویہ خاندان کے تحت ان کے ہاتھ میں یہ علاقے رہے اس وقت وہاں پر رسول کی دعا نہیں سنی گئی تھی آپ علیہ صلاح السلام کی دعا کا اثر اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا اب پیدا ہوا وہ خدا کا بندہ خدا کی شان ہے ملک کے شام میں ہمیشہ اہل بیت کی حکومت نہیں بنی ملک شام میں ہمیشہ حضرت معاویہ کے خاندان کی حکومت رہی ہے تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر حضرت معاویہ کی حکومت کو قرار نہ دیا جائے تو کس کو قرار دیں گے بتاؤ جب حضور فرما رہے ہیں برکتیں عطا فرما تو اگر حضرت معاویہ اور ان کے خاندان کی حکومت برکتیں نہیں تھی تو بتاؤ کون سی برکتیں تھیں جو ملک شام کو ملی آج کی آج کے مچھ ڈنڈے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ برکتیں ہیں کیا مصطفیٰ کریم کے منہ مبارک سے جب الفاظ نکل رہے تھے تو اللہ پاک نے قبول فرما کر آپ کے خلیفوں کے دور میں حضور کے خلیفوں کے دور میں وہ برکتیں وہاں نہیں رکھی تو پھر کون سا دور تھا وہ کون سا دور تھا پھر جس دور میں یہ برکتیں شام کو نصیب ہوئی صدیق اکبر کے دور میں حضرت معاویہ کے بھائی حضرت یزید بن سفیان یزید بن ابی سفیان کو حاکم بنایا گیا یہاں پہلی برکت رسول اکرم کی حکومت کی پہلی برکت ملک شام میں پہنچتی ہے تو حضرت معاویہ کے برادر اکبر کے پاؤں ہیں اور جب دوسری برکت پہنچتی ہے عمر کے دور میں تو حضرت معاویہ خود ہیں تو میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح اگر حضور کے دعا حضور کے خلیفوں کے دور میں ملک کے شام والوں کو نہیں پہنچی تو کب پہنچے گی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی یہ ایک حدیث اللہ اکبر و کبیرہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ گیا حافظ ابن رجب حمبلی رحمہ اللہ نے فضائل الشام میں یہ وضاحت دی ہے کہ عراق اور نجد یہ دونوں کی طرف اشارہ تھا کیونکہ عراق بھی نجد کا حصہ بنتا ہے فضائل الشام میں انہوں نے یہ بات کی ہے اور ایک اور حدیث ہے جس میں ملک شام والوں کو اہل الغرب کہا گیا مغربی لوگ علماء لکھتے ہیں حضور نے مغربی یہاں ملک شام والوں کو فرمایا کیونکہ ملک شام مدینے سے مغرب کی طرف پڑتا ہے ایک حدیث مبارک پوری ہوئی دوسری سنیں وہ بھی صحیح حدیث مبارک پہلے الفاظ شریف سنیں مبارک الفاظ سنے توجہ ہے سونے مستدرک حاکم اور مسند امام احمد کے حوالے سے متعدد روایات ہیں سندیں ہیں سے صحیح ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی رائے دو سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا انی رہے تو مجھے خواب میں دکھایا گیا کتاب کا صندوق ہے کتاب کا صندوق یعنی صندوق میں کتاب ہے میرے سرانے رکھی ہوئی تھی میرے سرانے سے اٹھائی میں دیکھتا رہا اٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا صندوق کتاب والی صندوق آسمان کی طرف اٹھائی گئی فرمایا اللہ وہ علی مان اے دابا قاتل فتن و بشام فرمایا خبردار جب فتنے پڑیں گے ایمان ملک شام میں ملے گا اللہ اللہ کیا مطلب یہ کتاب مبارک اللہ کا قرآن صندوق میں دکھایا گیا حضور کے ساتھ رکھا ہوا تھا ایک وقت آنا تھا جب فتنے پڑھنے تھے اللہ کے محبوب کو دکھایا گیا اب یہ قرآن آپ کے سران مبارک سے اٹھا کر ملک کے شام کی طرف بھیج دیا گیا ہے اسی وجہ سے حضور نے فرمایا خبردار ہو خبردار فرما رہے ہیں اللہ خبردار فرما رہے ہیں بات توجہ طلب تھی اس وجہ سے فرما رہے ہیں خبردار اذا وقاتل فتنوں جب فتنے پڑیں گے ایمان ملک شام میں ہوگا اللہ نے بتا دیا رسول اللہ نے بتا دیا اللہ کے قرآن کا نظام حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہوگا اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر حافظ ابن رجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں جو کتاب صندوق میں دکھائی گئی یہ اللہ کی کتاب قرآن تھا یہاں سے اٹھا کر جو آپ علیہ السلام السلام نے ملک شام میں بھیجے جانے کا اشارہ فرمایا اس سے مراد پاک مصطفیٰ کے قرآن والی حکومت اور بادشاہی ہے کیوں اللہ پاک اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کے ساتھ بادشاہی اور بادشاہی قرآن کے ساتھ دونوں کو ملا کے رکھتا ہے فرماتا ہے وَلَقَدْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ الله الله الله للناس وليعلم من ينصره ورسله بالغيب إن ان کبی اللہ حافظ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ قرآن کو کہیں بھیجنا اس سے مراد قرآن والی حکومت بھیجنا ہے تو اللہ پاک نے اپنے رسول کو دکھا دیا کہ ایک دن آئے گا یہ حکومت تمہارے مدینہ شہر سے قرآن کی چلی جائے گی اور ملک کے شام میں جا کر ٹھہرے گی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کدھر جا کر ٹھہرے گی کیا رسول معذ اللہ غلط بیان کرتے ہیں رسول کو اپنے اہل بیت کا پتہ نہیں ہے یہ بڑوا ہے کون خنزیر جو رسول سے آگے بڑھ کر اہل بیت کا بننا چاہتا ہے کیا معلوم ہوا ملک شام میں رسول کے قرآن کی حکومت تھی اس کو قرآن کے خلاف سمجھنا خود رسول کے بیان کے خلاف پاک رسول کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اٹھا کر محبوب ادھر بیچ دیا گیا ہے وہی بات سنو ابھی تو حضور خود زندہ ہیں آیات ظاہری کے ساتھ موجود ہیں حضرت معاویہ کی حکومت تو بعد میں بننا تھی اللہ پاک نے پہلے ہی دکھا دیا اپنے حبیب کو کہ قرآن ادھر جا رہا ہے اور سنو اگر مولا علی کے حق میں روایات ہیں تو حضرت معاویہ کے حق میں بھی یہ صحیح حدیث موجود ہیں اسی وجہ سے جنہوں نے کہا ہم چپ کرتے ہیں کچھ نہیں کہتے کون ہے حق پر کون وہ بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے تمہارے اہل سنت کے بزرگوں کی ہاں، وہ کہتے ہیں ہم چپ کرتے ہیں اب دیکھو تو صحیح ادھر اگر ہے تک تو لوگ الفیات ادھر یہ ہے کہ قرآن ادھر جا رہا ہے قرآن کی حکومت حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہوگی پاک رسول کی زبان فرما رہی ہے بات نہیں سمجھے اگر ہر صورت میں مولا علی کے مقابلے میں آنے والے پکے قطعی یقینی گمراہ اور باطل پر تھے تو پاک رسول کو قرآن ادھر کیوں دکھایا گیا پھر رسول کو دکھایا جاتا کہ مدینے سے قرآن اٹھا عراق میں چلا گیا عراق میں مولا علی گئے قرآن ادھر نہیں جاتا کوفے میں رہے کوفے میں قرآن ادھر نہیں جاتا قرآن جا رہا ہے شام کی طرف رسول کو دکھایا جا رہا ہے اگر مولا علی کے متعلق فرمایا الحق ما علی علی ما الحق علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے جہاں جدھر جائے گا علی حق آپ کے ساتھ گھومتا رہے گا اگر یہ حدیث ان کے حق میں ہے تو ادھر وہ حدیث ہے کہ قرآن ادھر جا رہا ہے قرآن کی حکومت معاویہ کے ہاتھ میں بتائی جا رہی ہے پاک رسول خود فرما رہے ہیں تو بھائی کہنا پڑے گا یہ ایسی باتیں ہیں جہاں پر پھر فیصلہ نہیں کر سکتے یہی کہیں گے کہ یہاں چپ بھی کرنا پڑے گا قیامت کے رول فیصلہ ہوگا خدا جانے علی جانے اور معاویہ جانے ہم ہمیں لگتے ہیں ایسے بزرگوں کے حالات اور معاملات میں مداخلت کرنے کے دیکھو تو نہیں دونوں طرف کیا دلائل ہیں ابھی آگے چلے میں کیا کرتا ہوں آپ نے جاہلوں کو سنا علم نہیں سنا آپ نے آپ نے جوہلا کو دیکھا علم کو نہیں دیکھا آپ بات سمجھ اور صحیح حدیث صحیح حدیث تیسری حدیث تاریخ دمشق میں تو اس کی بہت ساری سندیں آپ علیہ السلام السلام نے فرمایا الخلافت و بال مدینک و بشار فرمایا خلافت مدینہ میں ہوگی بادشاہی شام میں ہوگی تاریخ دمشق اور ابن رجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں لفظ موجود ہیں خلافتی بالمدینہ دے ملکی بھی شام میں محمد دی خلافت مدینے چ ہوئے گی میں محمد دی بادشاہی ملک شام چ ہوئے گی میں محمد کی بادشاہی ملک شام میں ہوگی ملکی بھی شام حضرت کعب کعب الاحبار یہودیوں کے عالم تھے مسلمان ہوئے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پچھلی کتابوں کے عالم تھے انہوں نے پوچھے ان سے پوچھا گیا حضور کی بات بتائیں آپ نے فرمایا اپنی کتابوں میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں محمد کی ہجرت اور خلافت مدینے میں ہوگی محمد کی بادشاہی ملک شام میں ہوگی اللہ اکبر توجہ ہے اور بتاؤ پاک مصطفیٰ کی بادشاہی پچھلی کتابوں میں یہود نصارہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ملک شام میں ہوگی اور ملک کے شام میں بادشاہی پاک مصطفیٰ کی صرف معاویہ کے خاندان نے سنبھال لی ہے اب بتاؤ تو صحیح کیا پچھلی کتابوں میں حضور کا ذکر خیر تھا یا ذکر شر تھا معذ اللہ وہ بتاؤ تو صحیح ذکر خیر تھا نا وہ مبارک ذکر تھا نا تو پچھلی کتابوں میں جس ذکر کو اہتمام کے ساتھ اللہ نے لیا اور اہتمام کے ساتھ اس کو پچھلی کتابوں میں رکھا وہ تو ہے معاویہ والی حکومت بادشاہی تو خدا اس کو اتنا شان سے دیکھ رہا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کے لیے بیان کرتا ہے کہ ملک ان کا بادشاہی ملک شام میں ہوگی جس بادشاہی کو خدا عظمت کی نظر سے دیکھے مصطفیٰ عظمت کی نظر سے دیکھیں صحابہ عظمت کی نظر سے دیکھیں پچھلے مسلمان نبی پاک کی نبوت کی نشانی کے طور پر دیکھیں کتنا بڑا لانتی ہے جو اس کے خلاف زبان کھولے سمجھ نہیں آ رہی بات خدا سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں رسول پاک سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں صحابہ اور آل بیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں سمجھ نہیں آئی بات کتنی ہو ہوگی کتنی ہو ہوگی تین زمن میں ایک آ گئی تھی چار بن تھی پانچویں حدیث ہوں جو بیان کر رہا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوگی سب یا صحیح یا کم از کم حسن درجے کی ہوگی اس سے نیچے کی حدیث بیان نہیں کروں گا <coughs> کتاب السنہ امام ابو بکر خلال کی حدیث مرسل ابن سیرین لیکن اس کو ضعیف نہیں سمجھنا کیونکہ مراسیل ابن سیرین بال اجماع صحیح ہوتی ہیں حافظ ابن عبد البر نے اپنی تمہید میں اس کی سراحت کی ہے حضور کے ایک صحابی تھے بہت درویش طبع صحابی تھے سب سے زیادہ بڑھ کر درویش طبع صحابی تھے ابو ذر غفاری کیا نام تھا عام لوگ اس کو پڑھتے ہیں ابو ذر غفاری یہ غفاری نہیں ہے غلط پڑھتے ہیں یہ لفظ ہے ابو ذر غفاری غین کے کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام السلام سید نبو زرگ فاری سے فرماتے ہیں دار آئے تلبینا قد بالا کا فخرج فخر المدینہ دے وہ وجہ بے ہی نہ فرمایا ابو زرگ فاری جدو مدینے دیا عمارت سل سل سین لام عین سل ایک جگہ ہے مدینے میں جب مدینے کی عمارتوں کو دیکھے مقام سلر تک پہنچ گئی ہیں فخرج من المدینہ دے مدینے سے چلا جانا وجہ بے جد ہی نوش حضور نے اپنا ہاتھ مبارک ملک شام کی طرف بڑھایا اشارہ کیا مدینے سے اس وقت نکل کر ملک شام میں چلا جا یہ عثمان غنی کی خلافت کا دور تھا جب مقام صلاح میں عمارت پہنچی ادھر خلافت عثمانی تھی ملک شام میں نیابت حضرت معاویہ کی تھی پاک مصطفیٰ حضرت ابو زرگ فاری سے فرماتے ہیں جب سلام عمارتیں پہنچ جانے اس وقت مدینہ چھوڑ جانا ملک شام کی طرف ہاتھ مبارک اشارہ کیا ہاتھ کا اشارہ کیا خالی زبان مبارک پر اکتفا نہ کیا ہاتھ سے اشارہ کیا تاکہ جو برکتیں ہاتھ سے ملک شام کی طرف روانہ کرنی تھی وہ بھی ہو جائیں اور ابو ذر غفاری کے دل میں ملک شام کا خیال بھی پک جائے کہ محمد کریم تو ہاتھ سے اشارہ فرما رہے تھے ملک شام کی طرف جانا مدینہ چھوڑ جانا خود سمجھ لو شام کی کتنا شان ہے اگر ملک مدینے میں فتنہ پیدا ہو وہ فتنہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا تھا یہ فتنہ پیدا ہو تو ملک مدینہ چھوڑنے کی چھوڑنے کا اشارہ دیا جا رہا ہے اور ملک شام کو گھر بنانے کا مشورہ پاک محمد کی طرف سے دیا جا رہا ہے معلوم ہوا مدینے میں اس وقت شر آ گیا لیکن ملک شام میں ہمیشہ خیر رہا اللہ اللہ توجہ ہے یار اس وقت حضور تو دیکھ رہے تھے حضور فرماتے خبردار ادھر میری آل کا دشمن ہوگا معاویہ حضور شرماتے ہیں کیا لکھ ہے بڑوے پر بڑوا تو نہیں شرماتا کتا رسول شرما رہا ہے رسول صاحب فرما دیتے ابو ذر غفاری شام جب مدینے میں گڑبڑ ہو جائے مدینہ چھوڑ کر کسی جنگل میں چلا جانا ملک کے شام کی طرف نہ جانا وہاں پر تو ہمارے دشمن ہوں گے سب سے بڑا دشمن معاویہ ہوگا وہ بغیرت کا بچہ رسول کیوں چھپاتے کیا چیز رسول کو ڈراتی تھی اپنے صحابی کو مشورہ دیتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کدھر چلا جانا اب سمجھ آ گئی معلوم ہوا جن جس دور میں مدینے میں خرابی آئی اس دور میں شام خرابی سے محفوظ رہا اللہ ہو لیکن حضور نے ابو ذر گفاری کی ایک مخصوص رائے تھی جس کو علماء سمجھتے ہیں حضور نے وہ اشارہ کیا اور فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ حاکم لوگ یہ حکمران ہمارے جو ہے نا وہ تجھے چھوڑیں کیونکہ یہ ان کی رائے اور ان کا خیال شریف ایک منفرد تھا امت کو اس پر چلنے کی اجازت ہی نہیں ہے خیر انہوں نے عرض کی یار سو جب حضور نے فرمایا یہ تمہیں حق جو حکمران ہوں گے تیری رائے اور تیرے نظریے کوچ وہ برداشت نہیں کریں گے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فلا ادا سیفی اللہ حتیقی تلوار کندھے پر نہ رکھ لوں وہ بہی من حال بہنی وہ بہنا امرے جس طرح میں تمہارا دین سمجھتا ہوں اس دین اور میرے درمیان جو بھی آئے گا اس کو قتل کر دوں قال اللہ یہ کام نہیں کرنا ولكن ان امر عليك عبد حبشي مجددا فاسمع على واطع ناک کٹا ہوا کالا حبشی چھوٹی سری والا تیرا حاکم بنے تب بھی ابو ذر غفاری اس کے سامنے اٹھنا نہیں لڑنا نہیں ہمیشہ اس کا فرما بردار اور متی رہنا ہے اس ماتے سننا اور مانتے رہنا فلما کالفلم بنا سلان جب عمارت مدینہ شریف کی مقام سلا تک پہنچی حضرت ابو ذر غفاری شام میں چلے گئے فکاتبہ معاویہ الا عثمان حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا شکایت کرتے ہوئے یہ حضرت آ کر ادھر گڑبڑ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رائے مخصوص پر لگاتے ہیں حضرت عثمان نے خط لکھا حضرت ابو ذر کے فارغ ہو کہ تم مدینے میں آ جا فقاد مل مدینہ لا عثمان واپس آ گئے حضرت ابو کے فارغ کو عثمان نے غنی نے فرمایا مدینے میں رہے شام صبح بھیڑ بکریاں دودھ آپ کو پلاتی رہیں گی خوراک آپ کو خرچہ آپ کو ملتا رہے گا حضرت ابو کے فاری نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں یہ کیونکہ وہ تارے کو دنیا پرلے درجے کے تھے رابا صاحب انہوں نے اجازت مانگی حضرت عثمان سے مہربانی فرمائے مجھے رابا جانے دے راب جانے دے میں نے رابا کا راستہ اس وقت پکڑا جس وقت میں مدینے سے جا رہا تھا ریاض کی طرف راستے میں بدا آتا ہے بورڈ لگا ہوا تھا رابطہ کا مجھے یہ حدیث پاک یاد آ گئی حضرت ابو ذر غفاری رابطہ جنگل میں چلے گئے وہ عبد حبشی امیر ایک غلام حبشی کالے رنگ کا حضرت ابو ذر غفاری اور اس علاقے کا حاکم بنا ہوا تھا وہ غلام حبشی کالا فہادر دو نماز کا وقت آ گیا حضرت ابو ذر غفاری سے اس نے کہا کیونکہ یہ صحابی تھے اس نے عرض کی حضور مہربانی فرمائے نماز پڑھائیں آپ نے فرمایا لا میں نماز نہیں پڑھا سکتا انی عمر تو ان عمر ان عمر علیہ عبد حبشی مجدع ان اسمع علی موتی مجھے تو میرے آقا نے حکم فرمایا تھا غلام حبشی بھی تیرا حاکم ابو ذر غفاری اگر بن جائے اس کی بات ماننا اس کی سننا اور اطاعت کرنا اس کے آگے کھڑا نہیں ہونا فتقدم الحبشیو حضرت نے فرمایا میں امامت نہیں کروا سکتا تو ہمارا حاکم ہے تو ہی امامت کروا حبشی غلام آگے ہوئے امامت کرائی وہ میرے دوست اس مبارک حدیث میں بتا دیا پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی حضرت معاویہ کی حکومت کو اتنا رحمت اور ایمان اور دین اور امن والی رحمت قرار دیا کہ ابو ذر غفاری جیسے صحابی کو اگر رہائش کا مشورہ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں جا ملک شام میں رہنا توجہ ہے دوستو اللہ اکبر کتنی آدیش ہو گئی پانچ یا چھ اللہ اکبر و کبیرہ یہ صرف فرمان رسول سنا رہا ہوں مولا علی کے فرمان آگے سناؤں گا ہاں جی اللہ اکبر و کبیرہ بہت لمبی حدیث لگتا ایسے ہے مولانا آپ علیہ السلام نے متعدد بار یہ واقعہ ہوا اور ارشاد فرمایا الفاظ کا اختلاف بتاتا ہے کہ واقع مختلف ہیں ایک وقت میں کچھ ارشاد فرمایا دوسرے وقت میں کچھ ارشاد فرمایا بندہ نا چیز دونوں ہی سناتا ہے اور با حوالہ سناتا ہے شرو مشکل لا سال امام تہاوی کی شعیبر نعوت وغیرہ معاصرین محققین نے حدیث کو صحیح قرار دیا توجہ ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن حوالہ کیا نام ہے حوالہ وقت یہ وہی حوالہ لفظ ہے حضرت عبداللہ بن حوالہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے فشکونا الیہ الفقر والعری وقلت الشیخ حضور کے آگے ہم نے شکایت کی حضور تنگی بڑی ہے کپڑے نہیں ہیں کوئی سامان مال نہیں ہے خالیات ہیں بڑی تنگ دستی ہے حضور نے فرمایا اب شروع خوش ہو فب اللہ لانا و شہ اخب عالے کو من قلت ہی فرمایا مجھے تمہارے پاس دنیا کے مال سامان کے کم ہونے کا خطرہ ڈر نہیں مجھے تو ڈر زیادہ ہونے کا لگ رہا ولہ یزالو اللہ اکبر اللہ جس بات سے رسول ڈرتے ہیں وہ مال کی کثرت ہے مال کی وفرت ہے ہاں سامان دنیا کا زیادہ ہونا ہے حضور فرماتے ہیں صحابہ میں تو اس سے ڈر رہا ہوں میں قلت سے نہیں ڈر رہا کہ تمہارے پاس کمی ہوگی تو تم برباد ہو میں نہ میں تو زیادہ ہو جائے گا مال تو تم پر ڈر رہا ہوں تم تو اس وقت تباہ ہو جاؤ گا اور سکولی بڑوے کیونکہ رسول کے مقابلے میں رہتے ہیں تو رسول جس بات کا ڈر رکھتے ہیں یہ اسی کی فکر رکھتے ہیں یہ اسی کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اسی کو پسند کرتے ہیں حضور نے فرمایا واللہ لا یزال هذا الامر فیکم حتى تفتح لكم ارض فارس والروم وارض حمير فرمایا یہ میری خلافت یہ میرا نظام اسلام اسی طرح چلتا رہے گا فارس کا علاقہ بھی تم فتح کر لو گے روم کا علاقہ بھی فتح کر لو گے ہمیر ہمیر یعنی یمن کا علاقہ بھی فتح کر لو گے وہ حتہ تک اجنا دن سلاسا تمہاری تین فوجیں بن جائیں گی تین فوجیں تین لشکر تین مجاہدوں کی جماعت تمہاری بن جائیں گی ایک فوج تمہاری ملک کے شام میں ہوگی جندم بل عراق دوسری عراق میں ہوگی تیسری جندم بل یمن یمن میں ہوگی وہ رجل میں آتا دینار یسکتا سو سو دینار سونے کا ملے گا پھر پھر بھی ناراض ہوگا یار کیا دے رہے یار اتنا تھوڑا مال سونے کے سو دینار ملیں گے پھر بھی تم ناراض ہوگے کہو گے یار اتنا تھوڑا مال کال ابن حوالہ عبداللہ بن حوالہ صاحب ہی فرماتے ہیں میں نے ارد کیا رسول اللہ من يستطيع الشام و الروم ذوات القرون حضور ملک شام کو کون فتح کر سکے گا ملک شام تو گوروں کے ہاتھ میں ہے رومیوں کے انگریزی گوروں کے ہاتھ میں ہے اتنا بلا لوگوں کی وہاں حکومت ہے کون فتح کرے گا اور ملک شام کیسے فتح ہوگا صحابی عبداللہ بن حوالہ تعجب سے حیرت سے حضور کے آگے عرض کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں ولاس تخلف کم اللہ فرمایا اللہ کی قسم اللہ تمہیں وہاں کا خلیفہ بنائے گا وہ سر زمین خدا تمہارے ہاتھ میں عنایت فرمائے گا حتہ تضل عصابت منہم البید مسم المحلقت اقفاؤہم قیامن علی الرجل الاسود منکم المحلوق فرمایا ایسی حکومت بناؤ گے وہاں گوروں کے علاقے ملک شام میں تمہارا کالے رنگ کا چھوٹا سا بندہ حاکم بنے گا اور وہ گورے بڑے بڑے حکمران افسر طاقتوں والے آگے حضور نے ان کی نشانیاں بھی بتا دی المحلقت القفا ان کے پچھلے حصے سر کے بال منڈے ہوئے ہوں گے جس کو فوجی کٹ کہتے ہیں تو اقفا حضور گوروں کی شکل دیکھ رہے تھے گوروں کی وضع دیکھ رہے تھے گوروں کی حالت دیکھ رہے تھے فرماتے ہیں ہمارا ایک غلام چھوٹا سا کالا وہ حاکم بنا بیٹھا ہوگا بول کے شام کا اور بڑے بڑے گورے سفید وردیوں والے کتیاں منیا والے فوجی کٹا والے ہاتھ باندھ کر فرما بردار سر جھکا کر کھڑے ہوں گے میں محمد دیکھ رہا ہوں تم عجیب سمجھ رہے ہو تم سمجھ رہے ہو گوروں کے ہاتھ سے کیسے نکلے گا شام میں دیکھ رہا ہوں میرا غلام ایسے بیٹھا ہوگا اور یہ سب ان کے آفیسر اس کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے محلوق اور حضور نے فرمایا وہ ہمارا جو غلام ہوگا تمہارا تم میں سے جو بندہ ہوگا کالے رنگ کا وہ ٹنڈو ہوگا محلوق کل اس کے بال نہیں منڈا کر بیٹھا ہوگا تو وہ بالوں والے سردار اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے اللہ جائیں آقا کی نظریں غیبی پہ قربان نظر نبوت پہ قربان حضور نے فرمایا بھائی نب حل حلیا مرے جالن لان تم احکر فی آئی من القردان کردان فی آجاز فرمایا اس وقت جب میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں بتا رہا ہوں اس وقت وہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو میرے صحابہ اور تم لوگوں کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ جانوروں کی دم میں جو چیچڑ ہوتے ہیں نا وہ چیچڑ بھی ان کی نظر میں کچھ قدر والے ہیں تم تو اس وقت ان کی نظر میں اتنا بھی قدر نہیں رکھتے اتنا حقیر سمجھتے ہیں لیکن اس دین کی برکت سے تمہیں وہ عزت ملے گی کہ وہ تمہیں حقیر سمجھنے والے پھر وہ اسی حقارت کے میدان میں آ جائیں گے اور تم اتنا عزت والے بن کر بیٹھے ہوئے کہ تمہارا ایک کاڑا ٹنڈو جو ہے نا وہ بھی ان کا حاکم بن کر بیٹھا ہوگا مولانا مفتی بھائی احمد چیتی صاحب شیر سنت زندہ باد زندہ باد حضرت کبیر حضرت صغیر سنیں بھائی اب وہ عبداللہ بن حوالہ صحابی عرض کرتے ہیں فکول تو یا رسول اللہ ان ادر نیزا یا رسول اللہ اگر وہ وقت وہ وقت میں پالوں وہ دور آ جائے جب ملک شام فتح ہو جائے آپ میرے لیے کوئی جگہ چن لیں میں وہاں رہائش کروں وہاں رہوں خرلی آپ میرے لیے پسند فرمائیں اختیار فرمائیں جو آپ مجھے بتائیں گے ارشاد فرمائیں گے جس علاقے کا فرمائیں گے میں وہیں رہوں گا خرلی ان ادرک نیزال قال اختار الشام میں تیرے لیے شام پسند کرتا ہوں تو بولو بولو کیا پسند کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر نہ مکہ پسند کر رہے ہیں نہ مدینہ پسند کر رہے ہیں کیا ان کے لیے پسند کر رہے ہیں بولو تو صحیح اب سمجھو کیا شان ہے عراق اب پتے ہو شان کیا ہے شام کی اختار شام صفوت اللہ بلاد ہی میں شام ہی تیرے لیے پسند کرتا ہوں کیوں اللہ کے جتنے ملک ہیں ان میں سے یہ بڑی شان والا ہے خدا کو پسند بہت ہے آگے سنو واللہ یجتبی صفوتہ من عبادہ بے اہل الاسلام فرمایا وہ اللہ کا پسندیدہ شہر ہے ملک ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں میں سے جو اس کو پسند ہیں ان کو چن کر وہاں لے جاتا ہے بولو تو صحیح ہے خدا چن کر ان کو وہاں لے جاتا ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں مولا علی سرکار نے مدینہ شریف چھوڑا اور عراق چلے گئے کوفے میں بیٹا جی فرماتے ہیں امام حسن حضور میں آپ کو گزارش کروں گا آپ مدینہ نہ چھوڑیں باپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں بیٹا مدینہ نہ چھوڑنے کا مشورہ دے رہا ہے اور صحابی یہاں پوچھتے ہیں حضور میرے لیے آپ کیا پسند فرماتے ہیں تو حضور خود مشورہ دیتے ہیں ملک شام میں جانے کا سمجھ نہیں آئی میں ایک بات یہاں کروں گا بعض اوقات ایسی بے ادبی کی باتیں کرنی پڑتی ہیں گستاخوں کا منہ توڑنے کے لیے یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کے حضرت مسلمہ حضور کے غازی مجاہد جن جن کو پہلا غازی کہا جاتا ہے حضور کی امت میں سب سے پہلا غازی جس نے گستاخ رسول پہلے کو قتل کیا ہے اس کا نام حضرت مسلمہ ہے انہوں نے بن اشرف یہودی گستاخ کو قتل کیا تھا اور یہ جب جانے لگے اپنا چھوٹا سا دستہ لے کر چند ساتھیوں کا اس کو قتل کرنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا جا اس کو قتل کر دیں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ اجازت دیجیے میں آپ کے خلاف کوئی ایسی بات اس کا دل مطمئن کرنے کے لیے کروں جس سے وہ بڑوا یقین کر جائے بھائی یہ محمد سے اب نفرت کھا کے آیا ہے حضور نے فرمایا کر لینا یہ سیرت کی کتابوں میں بالکل صحیح قصہ موجود ہے مولانا جانتے ہیں ایہام اور توریا کے طور پر انہوں نے جا کر باتیں کی محمد ہم سے مال لیتا ہے فلان کرتا ہے مال تو حضور لیتے تھے اب ان کا مطلب اپنا تھا اور وہ بڑوا اور کوئی مطلب سمجھ رہا تھا تو بھائی بعض اوقات گستاخوں کو مارنے کے لیے بے ادبی عاشقوں کو بھی کرنی پڑتی ہے اب میں گستاخوں کا منہ توڑنے کے لیے کہتا ہوں اگر حضرت معاویہ کو بات سمجھنا معاویہ کہتے میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں میں ادھر ادھر جاؤں گا تو ہزاروں اعتراضات کرنے والے بھوک پڑتے شیطان زین وہ کہتے دیکھا ہے رسول کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے رسول کا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے حضرت عمر تو کہتے تھے اللہ مجھے ادھر ہی مارنا لیکن حضرت مولا علی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور عراق کوفے میں جا رہے ہیں اور پھر بیٹا بھی روک رہا ہے اس کی بھی نہیں مان رہے اب ان بھڑوں سے کہو معلوم ہو بڑوے بڑوں کی باتوں میں نہ پڑا کرو اب دیکھا اب دیکھا اب دیکھا بولو لمحہ بھر کے لیے مولا علی کی بے ادبی کے الفاظ میرے منہ پر آئے لیکن گستاخوں کا تو گلا کاٹ دیا خیر حضور فرماتے ہیں تیرے لیے میں کیا پسند کرتا ہوں ملک شام کی رہائش پسند کرتا ہوں وہ اللہ کا پسندیدہ ملک ہے تمہیں پتہ ہے خدا نے قیامت بھی وہیں قائم کرنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہیں اترنا ہے اب وہ معمولی چیز تو نہیں ہے نا وہ آخر کا تبصرہ تھوڑا سا کروں گا لیکن آدھی سنا لوں فن سفت اللہ من شام حضور نے فرمایا اللہ کا پسندیدہ شہر چنا ہوا ملک شام ہے اور اپنے چنے ہوئے بندے وہاں لے جاتا ہے میں ایمان سے کہتا ہوں اگر حضرت معاویہ اور ان کے ان سے پہلے بھائی یزید بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نما اگر وہ چنے ہوئے خدا کے بندے اللہ نے نہیں بھیجے تھے جو حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ سے گئے عمر کے ہاتھ سے گئے عثمان کے ہاتھ سے گئے اگر وہ نہیں تھے تو بتاؤ کون بندہ ہے جس کو کہو گے اللہ کا چنا ہوا اللہ نے وہاں کے لیے بھیجا قربان جاواں جب حضور فرماتے ہیں اے عبداللہ بن حوالہ وہاں جانا فمن ابا فیستی بے گودور یمن فرمایا اگر کوئی وہاں نہ جا سکے تو پھر یمن کے چھپڑوں سے پانی پیتے رہنا کیونکہ حضور کو یمن سے بھی خاص پیار تھا برکت کی دعا کی حدیث پہلے سنا چکا ہوں اگلے لفظ سنو فائن اللہ تک فل علی بشام یہ لفظ ہیں جو خاص غور طلب ہیں حضور فرماتے ہیں شام میں جانا کیوں اللہ نے قد کفل علی و اہل ہی ملک شام اور ملک شام میں رہنے والوں کی اللہ نے مجھے ضمانت دی ہے کیا دی ہے اللہ نے مجھے کہا محبوب ان کا میں ضامن ہوں وہ نہیں بگڑیں گے اللہ اکبر حضرت ابو ادریس اور مولانا ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر تھا یہ جب حدیث بیان کرتے تھے سنتے تھے تو فرماتے تھے من تکفل اللہ فلا ضیعت علی وہ جس کا اللہ ضامن ہوگا وہ زیا کیسے ہو سکتا ہے اور بولو تو صحیح وہ خدا کا بندہ دیکھ کیا عظیم چیزیں سن رہا ہے کیا عظیم باتیں زندگی میں کبھی سنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے تھے یار جہاں اللہ نے ضمانت لے لی جب کفیل خدا بن گیا تو وہ کیسے ہوں گے معلوم ہو حضرت معاویہ کی ضمانت تو خدا نے لے لی خدا سامن بن گیا حضرت معاویہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اے محبوب اس کا میں ضامن میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ معاویہ کے متعلق تو ایک بھی حدیث صحیح نہیں استغفر اللہ یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ہم سے تو گنی نہیں جا رہی بولو بولو بولو اب اگر آپ موجہ دیکھنا وہ موجا ظاہر کیسے ہوتا ہے حضور کا راوی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ملک شام میں وہ دور آیا وہی ٹینڈ والے چھوٹے قد والے کالے رنگ والے وہ حاکم بنے تھے بنے ہوئے بیٹھے تھے اور روم کے گورے انگریز جنہوں نے آج تمہارے حکمرانوں اور تمہارے مسلمانوں کو بندر بنا رکھا ہے یہ بندر کی طرح ہاتھ باندھ کر ان کے آگے کھڑے ہوئے تھے فرماتے ہیں پھر ہم پھر ہم ان کو دیکھتے تھے اور وہ حال دیکھتے تھے اور ادھر فرمان رسول کو دیکھتے تھے اور حضور پر درود بیچتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا موجلہ ہے جناب اللہ توجہ ہے بھائیو دوسری روایت جو میں نے کہا تھی نا وہ اور مقام کیا کسی اور وقت میں حضور نے اسی صحابی حضرت عبداللہ بن حوالہ سے فرمایا توجہ حضور دوما کے سائے کے نیچے بیٹھ کر لکھوا رہے تھے لکھوا رہے تھے کاتب کو حضور مجھے فرماتے علاق تو بخیا حوالہ ابن حوالہ تجھے کچھ لکھ دوں میں نے عرض کی لادری اللہ علی و رسول ہوں حضور مجھے تو پتہ نہیں اللہ رسول میرے لیے کیا پسند کرتے ہیں مرضی ہے جناب کی حضور نے میری طرف سے منہ مبارک پھیر کر پھر لکھوانا شروع کر دیا پھر منہ مبارک متوجہ کر کے فرمایا اللہ نکتبو یا اپنا حوالہ ابن حوالہ تیرے لیے نہ لکھ دیں کچھ میں نے پھر عرض کی اللہ رسول جو اللہ رسول پسند کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں وہ کیا ہے جو پسند فرمائے پھر حضور نے لکھوانا شروع کر دیا پھر عرض کی انکتبو کا جبنا حوالہ میں عرض کی یا رسول اللہ ماخر اللہ اور رسول عصول فنظر تو فائدہ فل کتاب عمر تیسری بار کے بعد میں نے دیکھا اب کی بار عمر منشی بن کر لکھ رہے تھے حضرت عمر منشی بن کر کھاتے بن کر لکھ رہے تھے فکل تو ان عمر ہے اب لفظ سمجھنا میں نے کہا لا یک تو وہ اللہ فی خیر عمر تو جب بھی حضور کے سامنے لکھتے ہیں سوائے خیر کے نہیں لکھتے عمر لکھنے والا حضور لکھوا رہے ہیں سوائے خیر کے کوئی بات عمر کو نہیں لکھوا دے اللہ وقت نہیں ہے تب سا کیا کروں پھر حضور فرماتے اپنے حوالہ تجھے لکھ دیں کچھ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ منشی کو دیکھا عمر منشی آئے ہیں میں نے شگون فال اچھی سمجھ لی اب جو لکھوائیں گے حضور میرے لیے بہتر ہی ہوگا حضور فرماتے ہیں توجہ اے ابن حوالہ کیفت آلو فی فتنت فی اطراف کا کانہا سیاسی بقر فرمایا ابن حوالہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب زمین سے ہر طرف سے ایسا فتنہ اٹھے گا جیسے بیل کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں بیل کے بڑے بڑے سینگوں والا فتنہ اٹھے گا اتنا بڑا شریر فتنہ یہ حضرت عثمان حضرت عمر کی شہادت کا تھا اللہ توجہ ہے حضور فرماتے ہیں پھر ایسے ایسے فتنے میں کیا کرے گا میں عرض کرتا ہوں اللہ رسول جو میرے لیے پسند کرے وہی کروں گا حضور فرماتے ہیں پر ماتمہ فی اخرا پھر دوسرا فتنہ ہوگا اس کے بعد اٹھے گا لیکن وہ ایسے لگے گا جیسے خرگوش خرگوش چھلانگ لگاتا ہے یعنی پچھلے فتنے کی نسبت چھوٹا ہوگا ارد یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا تھا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ میرے لیے پسند فرمائیں حضور فرماتے اتبے اس بندے کے پیچھے چلنا بڑا جو مقفن ہی نہ دن حضرت ابن حوالہ فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا منہ اس کا پرلی طرف تھا پچھلی طرف سے میں نے دیکھا فن تلک تو فسائے تو آخر تو بے من کے بئے ہے میں بھاگا جا کر کندھے سے پکڑا فاقبل تمہیں وجہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ شریف حضور کی طرف موڑا فقل تو حاضا میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرمایا نعم ویدہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک وہ عثمان بن عفان تھے حضور نے دیکھا فرمایا یہی ہے جس کے پیچھے رہنا تابے دار رہنا حضرت عثمان گنی کا تابے دار رہنا ان فتنوں میں حضور نے اس حدیث میں حضرت عثمان گنی کے حق پر رہنے کی تصدیق فرما اور پھر تحقیق اللہ اللہ اللہ صرف اب تبصرہ زیادہ نہیں کرتا ایک حدیث رہ گئی بخاری مسلم کی کتنی پوری ہو جائیں گی مولا علی کے فرمان ابھی رہتے ہیں وہ نہیں سنا سکا بخاری مسلم کی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا فرمایا میں نے حضور سے سنا لا تزال من على الحق لا يضرهم من خذلهم حضور فرمایا حضرت معاویہ نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے میں فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا میری امت کا ایک گروہ ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی ان کو مقابلے میں آنے والا کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ حدیث حضرت معاویہ نے خود بیان فرمائی آپ کے مجمع میں ایک صحابی حضرت مالک بن یخامر کیا نام ہے مالک بن میو خامر بیٹھے تھے وہ بھی صحابی تھے اٹھ کر کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی اے معاویہ اگلے الفاظ مجھے یاد ہیں حضور نے فرمایا وہ ہم اہل شام ہیں فرمایا جو حق والی جماعت حق پر قائم رہے گی وہ شامی لوگ ہو گئے اللہ میں حیران ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں مولا علی کے حق ہونے کے لیے تخت الفیات الباغیہ حدیث کافی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں حضرت معاویہ کے حق ہونے کے لیے یہ حدیث کافی نہیں اس کی تو تعویلیں ہیں فیات باغیہ ہے باغیہ تو لدم عثمان وہ تو ہمارے بڑے بڑے علماء نے کیا ہے کہ عثمان غنی کے خون کا متلاشی طالب وہاں پر تو موجود ہے ارے بھائی ہمیشہ عالم کے علم کا پتا لگتا ہے دلائل کے ٹکرانے میں جس کو معارضہ کہتے ہیں سبحان اللہ ادھر بھی دلیل ہے ادھر بھی دلیل ہے واہ واہ اگر حضور نے فرمایا باقی جماعت تمہیں قتل کرے گی اے امار جی۔ تو وہ ان کے حق ہونے کے لیے کافی ہے جی۔ تو ادھر حضور فرما رہے ہیں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور کوئی ان کو نقصان نہیں دے سکے گا اور مالک بن یوخامر صاحبی اٹھ کر کھڑے کہتے ہیں ہاں۔ میں نے سنا حضور نے فرمایا وہ اہل شام کے لوگ ہوں گے ہاں۔ تو اہل شام کے حق ہونے پر تو رسول کی زبان گواہی دے رہی ہے ہاں، سبحان اللہ کیا بات تو بھائی دلائل تو اخبار احاد ہے احاد متعارد ہوتی ہیں جب متعارد ہوتی ہیں تو فیصلہ کیسے کرو گے ہاں۔ لہذا جب پوچھا گیا حضرت عمر بن عبد العزیز سے معاویہ اور علی کے بارے میں کیا کہتے ہو خبر چپ ہاں۔ جب ہماری تلواروں ہماری تلواریں ان کے خون مبارک میں ملوث نہیں ہوئی تو ہم اپنی زبانیں بھی ملوث نہیں کرنا چاہتے امام شافی سے پوچھا گیا تو یہی جواب دیا امام احمد سے پوچھا گیا تو یہی جواب دیا ناراض سخی رسالت سالت تحقیق ریا آستان فرید آباد شریف نب سمجھ آئی اور واقع ایسے ہوا مولا علی جیسے پہاڑ آگے ہیں لیکن حضرت و معاویہ کو شکست نہیں ہوئی آخر مولا علی نے یہ تاریخ دمشق میرے سامنے پڑی ہوئی مولا علی نے فرمایا لا تو قاتل و بادی اہل شام ہے میرے بعد اہل شام سے لڑنا نہیں ہے تم لوگوں نے بول مرے یہ یہ یہ یہ ہے کتاب پڑھی قاتل و بادی اہل شام ہے میرے بعد اہل شام سے لڑنا نہیں ہے اسی وجہ سے بیٹے کو صلح کرنی پڑی بول تو صحیح ادھر رسول کی اللہ کی ضمانت تھی اللہ مجھے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے ضمانت دے دی ہے یہ شام والوں کا میں ضامن ہوں شام والوں کا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ایسے فضائل چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں میں کسی کے منہ کو کیا دیکھوں میں تو رسول اکرم کے منہ شریف کو دیکھتا ہوں جو بات رسول کر دیں گے بس ختم اور بحمد اللہ تعالی جس طرح میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ عین انصاف کا فیصلہ ہے یہ نہیں ہے انصاف کا آخری بات کرتا ہوں علماء علماء رجال حدیث اس بات پر متفق ہیں سب سے پہلا نمبر حدیث اگر آ جائے گی مولانا سب سے پہلا نمبر اس حدیث کا ہوگا جو حجازیوں سے آئے گی مدینہ مکے کے محدثین سے اس کے بعد آئے گی ان کی جو شامی ہیں اس کے بعد آئے گی عراق اور کوفے کی معدزیر برماتے ہیں جب حدیث کوفے میں آ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں پر کوڑ ضرور مل گیا ہوگا رہے مولا علی یہاں رہے لیکن ہمارے اماموں نے لکھا ہے دو شخص عظیم گزرے کیا بات ہے دو شخص عظیم گزرے لیکن اللہ نے ان کو منحوس لوگوں میں مبتلا کر دو شخص عظیم گزرے اللہ نے ان کو دو اس لوگوں میں مبتلا کیا ایک حضرت عیسیٰ وہ منہوس عیسائیوں میں مبتلا ہو گئے جنہوں نے خدا بنا ایک مولا علی جو رفسیوں میں مبتلا ہو گئے جنہوں نے مولا علی پر کیا کیا جھوٹ اور تم سے اور ان کے خاندان کو ہلاک کرنے کا سبب بنے اسی وجہ سے جہاں مولا علی رہے وہ علاقہ کوڑوں کا پلندہ ہے جہاں معاویہ رہے وہاں سچائی ہے جب حدیث آتی ہے حجاز میں پوری رہتی ہے شام میں پوری رہتی ہے کوفے میں گٹھ تو ہاتھ بن جاتے یہ جی اصول حدیث والے مائے رجال حدیث اگر یہ بات نہ لکھی ہو میں بے شک سبحان اللہ شکر ہے خدا کا مولا علی کے علاقے میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہو گزرے جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور صداقت کو دنیا میں منوایا ایسے ایسے فقہا عظیم لوگ وہاں ہو گزرے ورنہ جو مولا علی کے ادھر ادھر حواشی بن کر رہتے تھے مولانا اور آپ کی اہل بیت کے حواشی بن کر رہتے تھے ان ظالموں نے جو کیا ہے وہ تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالی ان کی بدنامی کا اتنا سامان بن گیا کہ حضرت امام زین العابدین کو کہنا پڑا کہ ظالموں عراقیوں ہمیں حد میں رکھ کر مانو تم نے ایسی ہم سے محبت کی ہے کہ تمہارا پیار بھی ہمارے لیے گالیاں بن گیا ہے یہ امام زین العابدین تو عراقیو حد ہاتھ میں ہاں رکھو ہمیں ہاتھ میں رکھ کر مانو تمہارا پیار بھی ہمارے لیے سب بن گیا گالیاں بن گیا اب سمجھ آ گئی شامیوں کا ذکر خیر اس وجہ سے چھپا دیا گیا کہ شامیوں کے ذکر خیر سے پیسہ نہیں ملتا کیونکہ وہاں جھوٹ نہیں چلتا اور مولا علی اور آپ کی جو اولاد شریف جو ہے اس کے ذکر میں جھوٹ ملانے والوں نے اتنا جھوٹ ملائے اللہ اکبر کہ اگر خالی جھوٹ کو الگ کر کے کتابیں لکھی جائیں تو جھوٹ کی کتابیں مینار پاکستان بن جائیں گی اور سچ کی کتابیں ہو سکتا ہے اس کے نیچے چھوٹا سا اگا ہوا ایک پودا جو ہے وہ بن جائے سچ ان کے لیے اتنا ہے اور جھوٹ ان کے لیے اتنا جو میں کہہ رہا ہوں یہ صاف حقیقت ایمان بار سورت بحمد اللہ تعالی اب پتہ چل گیا اہل شام کی شان کتنا ہے اور مصطفیٰ کی زبان نے کتنا بیان فرمائی ہے لہذا وہ لوگ تمہیں پھسلا نہ لیں جو اہل بیت کی شان بیان کریں تو اس کے مقابلے میں آ کر آپ اہل شام پر برسنا شروع کر دیں وہابیوں کی طرح جب وہابی ولیوں کا توجہ جب وہابی لوگ ولیوں کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی توحید کا ماحول بنا لیتے ہیں پھر خدا کی توحید میں رکھ کر آگے نبیوں ولیوں کی بےزتی شروع کر دیتے ہیں تو جو لوگ حضرت معاویہ اور صحابہ پر برسنا چاہتے ہیں وہ کتے کے بچے کیا بناتے ہیں وہ پہلے ماحول بنا لیتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کا معاویہ پاک کا اور پھر کہتے ہیں دیکھو بھائی اہل بیت کے مقابلے میں تو یہ کچھ نہیں ہے فلانا ہے اب جو کتے کی طرح بھونکنا ہوتا ہے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں خبردار اسی اسی افراد اور اسی غلب کو اسی خباست کو ختم کرنے کے لیے تمہیں حد اعتدال پر اور درمیانہ میانہ روی پر لانے کے لیے بندہ ناچیز نے یہ حقائق رکھے اور بحمد اللہ تعالی جو موضوع بیان ہو رہا ہے پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بارگاہ رسالت اور بارگاہ معاویہ سے مقبول ہو کر آیا اس کی برکت اور فیض آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب رام چی صاحب اذان پڑھیں